وَإِذْ قَالَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں موسا نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل بنوں بن اسرائیل کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا مقتول کے ورثہ نے قصاص کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مردے کے جسم سے لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی خبر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن گائے مل جانے اور اسے ذبح کرنے سے قبل انہوں نے موسا علیہ السلام کو کس کس طرح جھٹلایا اور کہا کہ کیا تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اور پھر گائے کی صفات کی تفصیل میں اپنی کن کن کج فہمیوں کا ثبوت دیا یہ ساری تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ ایک آدمی کے قتل کے بعد تمہارے درمیان اختلاف واقع ہوا تو خرق عادت کے طور پر مضبوح گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ کے جسم سے لگانے سے بول پڑا اور قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں موسا نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل بنوں دوسروں کا مذاق اڑانا نادانوں کی صفت ہے اسی لیے اللہ کے نبی موسا علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے ایسی صفت سے پناہ مانگی